السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آج کے دن کی آخری نششت ہے اور کل ان شاء اللہ اثر کے بعد پھر دوبارہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا میں خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بچوں پر کنٹرول کریں کیونکہ اوپر سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں بچے دوڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں یہ آداب علم کا ذکر ہو رہا ہے آداب علم اور آداب مجلس کے خلاف ہے یہ لہذا بچوں پر کنٹرول کریں جدا اللہ خیر جدا اور شیخ سے گزارش ہے ادب مطلب احترام کے ساتھ کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں جدا اللہ خیر الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں لذتوں کا عادی ہونا اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی جن میں غذا اور آرام پسندی کا مزاج ہونا طالب علم کے لیے اچھی بات نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا اتنا کھانا کم کر دے کہ اس کے جسم کو نقصان ہر آدمی اپنی غذا جانتا ہے دوسروں کو دیکھ کر اپنی غذا طے نہیں کرنا چاہیے ایک انسان جو محنت والا ہے یا جسمانی اعتبار سے اس کو زیادہ غذا کی ضرورت ہے ایسا آدمی اگر ضرورت سے کم کھائے تو روز مرہ کے کاموں میں اس کے لیے رکاوٹ اور تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح سے نیند کا معاملہ ہے اگر آدمی نیند بہت کم کر دے ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے وقت میں نیند آ جائے اور ایسے وقت میں جو خاص طور سے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں اگر نیند نہ ملے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے یا مشینوں پر کام کرنے والے رات میں مطالعہ کر رہا ہے اور دن میں جا رہا ہے اور نیند نہیں مل رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو جائے اس لیے بہت ضروری کہ انسان اس میں افراد اور تفریح دونوں سے بچے اس میں غلو بھی نہ کرے اور کوتاہی بھی نہ کرے حد سے زیادہ بھی کسی چیز کو کرنا مناسب نہیں لہذا ہر انسان بیلنس جانے کہ کیا اس کے لیے مناسب ہے جس میں قوت میں کمی نہ ہو خلل نہ ہو اور اسی طرح سے وہ لذتوں کا راحت کا عادی بھی نہ بن جائے وہ عادی بھی نہ بنے تو یہ بیلنس ضروری ورنہ ایسا نہ ہو کہ اور خاص طور سے بچے بھی موجود ہیں نوجوان موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم کھانا شروع کر دیں اور صحت ان کی خراب ہو جائے بلکہ انہیں اس عمر میں بچپن کی عمر میں اور جوانی کے قریب کی جو عمر ہوتی ہے اس میں غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا کم کر دینے کی وجہ سے کمزوری ان کے جسم میں آئے تو خاص طور سے میں جو کم عمر ہمارے نوجوان یا بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ کھائے پیئیں لیکن کبھی چھوڑیں کبھی لذتوں کو چھوڑ بھی دیں تاکہ اس کی عادت ہو لذتوں کے وہ غلام نہ بنے آرام کے غلام نہ بنے کہ ہر وقت آرام کی فکر لگی رہتی ہے بلکہ مجاہدہ بھی کریں یہ دونوں جمع کرنا ضروری ہے باب نمبر سولہ علم پر عمل کرنا جو کہ حاصل ہے علم کا اور مقصود ہے علم کا اس لیے کہ اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو نتائج سامنے نہیں آتے ایک انسان کھیتی کرنا سیکھ لے اور علم کو اپنے لیے کافی سمجھ لے تو اس سے اس کی کھیتی لہلاتی نہیں ہے جب تک کہ وہ محنت نہ کرے اس علم کے مطابق کوشش نہ کرے ایک تاجر تجارت کے اصول جان لے لیکن تجارت کی نہ کرے فائدہ کہاں سے آئے گا نہ کوئی چیز بکے گی نہ اس میں نفع ملے گا صحت بنانے کا راز آدمی جان لے ورزش کے سارے قوانین سیکھ لے جب تک کہ ورزش نہیں کرے گا ایکسرسائز نہیں کرے گا جسمانی قوت کہاں سے آئے گی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یاد رکھے کہ علم کا مقصود عمل ہے جو آدمی آخرت کے بارے میں جانتا ہے جنت جہنم کے بارے میں جانتا ہے یہ جاننا اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ جنت کی طرف اور جہنم سے دوڑنے والا نہ بنے وہ امال نہ کرے جو جنت میں لے جاتے ہیں اور نہ امال سے نہ بچنے کی کوشش کریں جو جہنم میں لے جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعلموا تعلموا فإذا علمتم فعملوا علم حاصل کرو علم سیکھو اور جب تمہارے پاس علم آ جائے تو عمل بھی کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے اندر عمل کا شوق ہو لیکن علم نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے پاس علم ہے لیکن عمل کا شوق نہیں بلکہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے ایک مسلمان کے مزاج میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک طرف دین سیکھتا رہے دوسری طرف اس پر عمل بھی کرتا رہے اس تعلق سے ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں یہ موقوف ہے علم لا لا يعمل به كمثل كنز ينفق منه في سبيل الله عز وجل اس علم کی مثال جس پر عمل نہ کیا جائے ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے معلوم کے عمل علم کی زکات ہے ایک انسان اگر اس کے پاس مال ہو اور اس مال میں سے زکات نہ دے تو وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا اسی طرح انسان کے پاس علم ہو لیکن اس علم کے مطابق وہ عمل نہ کرے تو گویا کہ اس علم کی زکات نہیں دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ علم اس کے لیے آخرت میں وبال بنے گا حجت اللہ او علیک قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف میں یا تو تیرے حق میں تیرے فیور میں گواہ بنے گا یا تیرے اگینسٹ تیرے خلاف اسی لیے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے بہت سی باتیں آدمی جانتا ہے سیکھتا ہے لیکن زندگی میں وہ نہیں آتی ہے انسان جس قدر اپنے علم سے ہٹ کر جیتا ہے اسی قدر اس کے دل سے سکون چین دور ہوتا ہے انسان جس قدر علم سے عملی اعتبار سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کے دل میں چین و سکون بھی دور ہوتا جاتا ہے اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اہتمام کے اعتبار سے نصیحت سے اعراض کرے فإن لہو معیشتا ضنکا کا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے دل میں تنگی محسوس ہونا اینگزائٹی ڈپریشن اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل ڈس آڈرس ہیں ان کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں اپنے پرنسپل سے ڈیویٹ کرنا جس کو تو صحیح مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جیے گا اپنی نظام میں مجرم قرار پائے گا اپنی اپنے کٹہرے میں تو مجرم قرار پائے گا اور اپنی عدالت میں تو مجرم بننے کی وجہ سے سکون کبھی نہیں ملے گا کیونکہ تو اپنے ساتھ نہیں جی پائے گا اسی لیے اکثر ایسے لوگ تنہائی میں نہیں جی پاتے ان کو ہمیشہ پکنک ہاں پبز ہوٹلس اور مجالس چاہیے ہوتی ہے تنہائی میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی معلومات ہیں ٹھیک ہے ہم انسان ہیں کوتا ہی ہم سے ہوتی ہے کمزور ہیں ہم لوگ پکے نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے مان لیا کوشش لیکن زندگی میں ہونی چاہیے جتنا ہم کر سکتے کریں اگر یہ کوشش آدمی چھوڑ دے اور راضی ہو جائے میں عمل نہیں کر سکتا وہاں سے اس کی زندگی میں کھوکھلا پن شروع ہو جاتا ہے خلا پیدا ہوتا ہے ایک وائٹ پیدا ہوتا ہے جس کو بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ اس سکون سے ہی بھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے لہذا آج جتنی تحقیقات ہے اس میں سے ایک بڑی تحقیق یہ بھی ہے کہ اکثر انسان کو سکون سے محرومی جو ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے جتنا وہ اپنے اصولوں سے دور ہوتا ہے جس چیز کو وہ حق مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جیتا ہے اتنا ہی سکون سے محروم ہوتا ہے سکون کی زندگی کے لیے ضروری ہے ایک انسان اپنے اصولوں کے مطابق یعنی اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جن کو حق سمجھتا ہے جی یہ اس کے لیے دواؤں سے نجات کا راستہ ہے کوئی دوا کی ضرورت نہیں پھر برے سے برے حالات میں وہ ٹکا رہتا ہے جب اندر سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے میں اس کے مطابق جی رہا ہوں تکلیفیں الگ چیز ہیں بے چینی الگ چیز ہے ایک دیندار انسان تکلیفوں میں بھی چین سکون سے رہتا ہے باہر کی چیزیں اس کو تھوڑا موڑا ڈسٹرب کرتی ہیں اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے ایکسس اس کا ہلتا نہیں ہے اس کا محور خراب نہیں ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اکثر بے چینی آج اس لیے آ رہی کہ آدمی جان رہا ہے لیکن جی رہا نہیں جان رہا لیکن جی رہا نہیں ہے اس کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے تو کہا کہ مت علم اللہ کمت علی کن دن لا ينفق منه في سبيل الله اس علم کی مثال جس میں جس پر عمل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کے راہ میں انفاق نہ کیا جائے خرچ نہ کیا جائے تو گویا کہ علم کی زکات عمل ہے عمل صالح بلکہ علم کی بقا بھی عمل میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو عمل نہیں کرتا ہے علم سے بھی محروم کر دیتا ہے سفیان الثوری رحم اللہ فرماتے ہیں العلم يهتف بالعمل فإن جابه وإلا ارتحل تحل علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آ جائے تو ٹھیک وہ نہ چلا جاتا ہے آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں یا آواز دیتا ہے کوئی اب گھر والا کوئی آئے ہی نہیں دس تک دی دس تک دی السلام علیکم آدقل کوئی آنسر نہیں کوئی جواب نہیں تین بار آواز دی اس کے بعد کیا کرتے ہیں تین مرتبہ اجازت مانگنا ہے اس کے بعد وہ اللہ جائے اگر نہیں اجازت ملے چلا جائے واپس یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے کہ وہ آواز دیتا ہے عمل کو عمل اگر نہ آئے علم واپس لوٹ جاتا ہے یعنی آ کے بھی چلا جاتا کتنی دعائیں جو ہم کو اما جان نے نانی جان نے یاد کرائی تھی لیکن اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بھول گئے کتنی صورتیں ہوتی ہیں جن کو آدمی یاد کرتا ہے لیکن اس کے حافظے سے نکل جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے عمل علم کی حفاظت ہوتا ہے بلکہ عمل علم میں برکت لاتا ہے جتنا آدمی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتا ہے وہ لدین جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اپناتے ہیں ان کی زندگی میں وہ ہدایت آتی ہے ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ عمل علم کے اضافے کا ذریعہ ہے لیکن یہ اضافہ خصوصاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک ایسا علم اس کو ملتا ہے جو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور برکت والا ہوتا ہے وہ فہم اس کو اللہ دیتا ہے جو نصوص کا فہم بہت ضروری ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے میور الدین آگے بھی حدیث آئے گی انشاءاللہ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمل علم کی بقا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں ان پر عمل کریں خصوصاً جو واجبات ہیں لازمات لازمی چیزیں ہیں ان کو ترک نہ کریں اور آسان آسان نیکیاں جو آدمی کر سکتا ہے غور کریں ہم کتنے مرتبہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے پہلے موبائل تلاش کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے کوئی نیا میسج تو نہیں آیا اور اس میں ہم صبح نیند سے بیدار ہونے کی دعا بھول جاتے پڑھنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے سونے کے وقت کی دعاؤں کو یاد ہے لیکن پڑے نہیں بعض اوقات کھانے کے بعد کی دعا نہیں پڑتا گھر سے نکلنے کی دعا کتنی ساری چیزیں سواری کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں قیامت کے دن معلوم پڑے گا اس کی قیمت کیا ہے ایک نیکی کم پڑ جائے آدمی پکڑا جائے گا وہاں تو بہت سارے اعمال ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن چھوڑے رہتے ہیں زندگی میں اور جتنا ہماری زندگی میں یہ چھوڑنا آتا ہے ہماری دیوار کی اینٹیں کمزور ہوتی جاتی ہیں مضبوطی کا بات ہی جب آدمی جتنا جان رہا اس کے حساب سے جی رہا جان رہا جی رہا ہے تو انسان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو کہا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ چلا جاتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے به فلعمل به من اعظم اسباب علم پر عمل اس کے حفظ کے عظیم الشان سب سے بڑے اسباب میں سے وہ سبات ہی اور اس کی بقا اور اس کے ثبات اس کے ٹھہراؤ کے لیے عمل ضروری ہے وہ ترک العمل بھی یہ ضائع اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کے ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جب آدمی علم پر عمل نہیں کرتا تو علم ضائع ہوتا ہے اور جب علم پر عمل کرتا ہے تو علم محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کے سینے میں اس کے دل میں پیوس ہو جاتا ہے زندگی کا حصہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے علم ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے ہماری سوچ اس نور میں دیکھنے والی بنے یہ ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے جو ہم نے سنا ہمارے ہمارا یقین اس کے ساتھ جمع ہو جائے اور ہمارا دل اس کے ساتھ کروڑ بدلنا سیکھ لے ایسا ہے کیا ایسا مان لیا سمعنا واطعنا طاعت والا قلب اور ایسا بدن جو اس کے لیے کوشش کرتا اس کے مطابق جیتا جتنا ہو سکتا ہے کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہے دوڑتے دوڑتے رک جاتے ہیں یہ مولوی لوگوں کا کام پہ چلنا ہمارا نہیں ہم لوگ تو ایسے ہی ایسے ہی میں اتنے پیچھے رہ جاتے اور اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ اس کی مطلب حد نہیں رہتی ہے وہ سمجھتے بھائی ہم لوگوں کے لیے نہیں پھر ایک ایک سیڑھی الٹی نیچے اترتے چلے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو ہمیشہ جستجو میں رہنا چاہیے مجھ کو بہتر بننا ہے مجھ کو بہتر بننا ہے سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ اپنے اندر کر سکتے ہیں سب سے بہترین اگر بنایا جا سکتا ہے کسی چیز کو تو عمارتوں کو برتنوں کو کپڑوں کو نہیں اپنے آپ کو قد افلح منزک کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے آپ کو پاک کیا اپنے گھر صاف کر رہا ہے آئینہ صاف کر رہا ہے ہاں موبائل کا اسکرین صاف کر رہا ہے ناک صاف کر رہا ہے سب صاف کر رہا ہے اپنے باطن کو کب صاف کرے گا اپنے نفس کو کب پاک کرے گا بہت اہم ہے تو عمل علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے سواب کا ذریعہ ہے اس کی اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہے اس کے اندر مضبوطی آتی ہے جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے قول و عمل کا تضاد اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوض چیز ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ آدمی بولے لیکن کرے نہیں اور ایسے آدمی سے بھی جو بولے لیکن کرے نہیں واجبات کا اہتمام نہ کرے حکم دے اللہ تعالیٰ اس سے اس سے نفرت رکھتا ہے دعوے کریں وعدے کریں پورے نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا یا منو ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو کرتے نہیں کاش کے میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا جب آ جاتا ہے کرتا نہیں مجھے موقع مل جاتا تھوڑا وقت فری ہوتا نا تو میں بہت کچھ کرتا قرآن پڑھتا حدیث سیکھتا علماء کی مجلس میں جاتا بعض اوقات اللہ وقت دے بھی دیتا ہے کورونا میں اللہ نے دیا لوگوں کو کتنوں نے فائدہ اٹھایا اس سے کا ادھر ہی میرے پاس مال آ جائے گا میں یہ نہیں کیا کروں گا مدارس مساجد اور خیر کے کام غربا فقرا اللہ دے بھی دیتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے آدمی لیکن موقع آنے پر پھسل جاتا ہے پاؤں اور نہیں کر پاتا ہے کرنے والا کرتا ہے نہیں کرنے والا نہیں کرتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں بڑی بڑی باتیں کرنا ہے لیکن عمل نہیں کرنا موقع آتے ہی پھسل جانا دعوے کرنا اللہ کے لیے جان دیں گے کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا جہاد کی باتیں کرنا لوگوں کو سامنے بتانا کہ سارے بزدل بہادر ہیں لیکن واقعی جب وقت آتا ہے تو قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ دوسروں سے زیادہ بزدل ثابت ہوتے ہیں آمن ایمان والوں ما لا تفعلون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے عند اللہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت ہی نفرت کے لائق ہے کہ تم ایسی باتیں کہنے لگو جو کرتے نہیں ہو معلومات اللہ کے نزدیک قول و عمل کا تضاد پسندیدہ نہیں ہے زندگی میں باتیں ہوں اور باتیں عمل کا بدل بن جائیں امت کے حالات پر ڈسکس کرنا یہ بن جائے کہ امت کے حالات بدلے نے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بس چائے ٹھنڈی ہوگی چلو بھائی جائیں گے چائے پیاری لے کر آؤ پھر چائے پی رہے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں کام کچھ نہیں امت کے حالات جدت کے ادھر ہیں صرف باتیں کرتے رہ جائیں ہم لوگ اور کام کچھ نہ کریں جو ہمارے سامنے وہ کام نہ کریں اور دور کے کاموں کے بارے میں صرف باتیں کرنے کو اپنے لیے کام کا بدل بنا لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے مومن قول و عمل کے تضاد سے بچتا ہے قیامت کے دن علم اور عمل کی مطابقت اگر نہ ہو آدمی پچھتائے گا کیونکہ اس کا سوال ہونے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم عند خمس قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں پانچ سوالات اس سے پوچھ نہ لیے جائیں پانچ سوالات کیا ہیں ہم سب اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و خواتین سب سے یہ پانچ سوالات پوچھے جائیں گے سب سے ان پانچ سوالوں کا محاسبہ ہوگا ہماری تیاری کیا ہے کیا سوالات ہیں ان عمر ہی فیم اپنا اپنی عمر کن مشاغل میں کھپائی اپنی عمر کے اوقات ٹائم کن مشاغل میں خرچ کیے وعن شبابه فيما فیم ابلا جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا خرچ کیا فزیکل اسٹرینتھ جو جوانی میں ملتی ہے اس کو کن کاموں میں لگایا وہ مال ہی مین این سب وفیم فیما مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا حلال یا حرام کہاں پہ خرچ کیا خیر جائز یا شہوتوں میں محرمات میں یعنی کی کاموں میں اما عامل افیم علم اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا عمر کہاں خرچ کی ٹائم جوانی کی قوتیں کہاں خرچ کی صحت مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا مال اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا علم تو علم مال صحت اور وقت یہ چار نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے وقت کو صحیح استعمال کریں قوتوں کو صحیح استعمال کریں مال کو صحیح استعمال کریں علم کے مطابق عمل کریں ان سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے آدمی دیکھیں اس کے پاس کیا جواب ہے جواب تو دینا ہے بھاگ تو نہیں سکتے لا تزول قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جواب نہ دیں تو اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن علم و عمل کی مطابقت کا بھی محاسبہ ہوگا جتنا جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ابو درد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اقوف ما اقاف علی نفسی مجھے اپنے اوپر سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے پکار کے مجھ سے کہا جائے اے حل علم تھا تیرے پاس نعم میں کہوں ہاں علم تھا میرے پاس فیقال لی تو جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا تھا نا تیرے پاس تو پھر عمل کیوں نہیں کیا کتنا عمل کیا ہم میں سے ہر آدمی دین کی کتنی ساری باتیں جانتا ہے عالم ہونا ضروری نہیں اس کے لیے لیکن جتنا آدمی جانتا ہے اس علم کے مطابق کتنا جی رہا ہے عقائد کے بارے میں عبادات کے بارے میں حقوق کے بارے میں اخلاق کے بارے میں صبح شام اسلامی آداب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے آداب ہیں آدمی آسانی سے کر سکتا ہے بہت بڑا مشقت اور مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن آدمی اس کو بھی نہیں کرتا ہے سستی کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں صرف سستی صرف سستی کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا ہے چھینکے کوئی احمد للہ یرحمک اللہ کہے یا اللہ اللہ بالکم یا یغفر اللہ علیہ دونوں ثابت یہ بھی نہیں بول پاتا ہے کیا جائے گا اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں آدمی ان پر عمل کرتے رہے اس کا نام امال میں جمع ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھ کے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے آدمی چھوڑتا رہتا نیکیوں یہاں تک کہ دل میں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی نیکیاں اور فرائض بھی چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو یہ باب ہم کو بتاتا ہے کہ طالب علم کے دل میں ہمیشہ اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے میں کیوں سیکھتا ہے سب کچھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ڈگری کے لیے لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے فیمس ہونے کے لیے یوٹیوب پہ لائکس پانے کے لیے دنیا کے مال متا یا عہدہ پانے کے لیے کاہے کے لیے سیکھ رہا ہوں میں میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق جیوں اپنے اطراف کی چیزوں کو بہتر بنانے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤں تاکہ اللہ کے پاس جب پیش ہوں تو ایک اچھا انسان بن کے پیش ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے استقبال کیا جائے آخرت میں یا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ساری دوڑ دو کیوں اسی لیے لہذا جو چیز دین کی سیکھیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کمزور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم کے مطابق جینے والا بنائے باب نمبر سترہ علم اور عبادت کو جمع کرنا بعض اوقات علمی مشاغل علم کی فضیلت میں آپ نے پہلی حدیث سنی تھی فضل فضل العلم احب من العباد زائد زائد علم میرے نزدیک عبادت سے نفل نفل علم میرے نزدیک عبادت سے افضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادات چھوڑ کے میں لگے یہاں تفضیل بتائی جا رہی کہ ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہے لیکن اس کا یہ معمول آدمی بنا لیں کہ عبادات ترک کرتا رہے سنن و نوافل چھوڑتا رہے اور علم ہی میں لگا رہے ذکر اذکار چھوڑتا رہے تلاوت چھوڑ دے بس تحقیق میں لگا رہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ عالم کی ترقی کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو عمل کر کے اپنی ذات کی ترقی بھی کرے اور عبادات کے ذریعے سے اپنے دل میں پختگی لانے کی کوشش کرے کیوں اس سے کہ ان عبادات کے ذریعے سے اس کا کردار جب مضبوط ہوگا تو وہ علم جب حاصل کرے گا تو اس علم میں خیر پیدا ہوگی بغیر کردار کے علم جب آتا ہے تو وہ مکر بن جاتا ہے جیسا کہ یہود کا معاملہ بنا تو انسان کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے یہ عبادات سے اچھا بنتا ہے کیونکہ بندگی اگر زندگی میں نہ ہو اس کے ساتھ علم آئے تو یہ علم خطرناک بن جاتا ہے ہیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ساری صلاحیتیں تاج کی بجائے تعت سے خروج کے لیے استعمال ہوتی ہیں فسطان امر ہی اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا تو علم اور عبادت کو جمع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان دنیا ملعون ملعون ما خبردار دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے ملعون اللہ کی رحمت سے دور اس لیے کہ جتنی دنیا کی زیب و زینت ہے انسان کو غافل کرتی ہے غفلت قساوت پیدا کرتی ہے قساوت معاشیت کے دروازے کھولتی ہے معاشیت جہنم کے اور ہلاکت کے دروازے کھولتی ہے آدمی پہلے اللہ سے غافل ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں گناہ آتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے ولاق نس انسا ہوں انکشاہوں اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون شروعات کہاں سے ہوئی ولا يكون كالذين نسوا الله اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا انہیں ایمان والوں کو نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کے معاملے میں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے بھول میں ڈال دیا اللہ کو بھولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے یاد رکھیے سر اللہ کو بھولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آپ اس سے غفلت میں آتا ہے اور کہا کہ اولا فاسق الفاصون تو اللہ کی یاد کو چھوڑ دینے سے اللہ نے بتایا کہ فاسق ہو جاتے ہیں لوگ لا اصحاب و اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جہنم والے جنت والے اصحاب الجنت الفائزون جنت والے ہی تو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو ایک انسان جہنمی بنتا ہے کب جب گناہ گار بنتا ہے گناہ گار بنتا ہے کب جب دل سخت ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے کب جب اللہ کے ذکر سے غفلت رکھتا ہے اور دنیا انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے خالق کی بجائے مخلوق میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے خالق کو بھول جاتا ہے تغرن الدنيا الحیات يغرنكم بالله الحیات ولا تغرنكم الحیات یعنی اللہ تعالی سے تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زیب و زینت یہاں کی لمبی زندگیاں اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ تمہیں اللہ کے باب میں دھوکے میں نہ رکھے تو دنیا کی جو زندگی ہے یہاں کی زیب و زینت آدمی کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دیتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں رہے لیکن خالق کو نہیں بھولے وہ دنیا میں رہے لیکن آخرت کو نہ بھولے اسی لیے فرمایا اللہ ان دنیا ملعون دنیا ملعون ہے یعنی کہ دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں علماء نے کہا دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے غافل کرے جو مضمون دنیا ہے جس کی مذمت آئی ہے احادیث میں یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرتی ہے اگر اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے تو مضمون نہیں ہے اس پر لانت بھی نہیں اللہ ان دنیا ملعون ملعون ما فیہا اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے اسی لیے آگے کہا اللہ ذکر اللہ وما والا ہاں مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو ذکر سے جوڑنے والی ہو یا اس سے متصل ہو یا اللہ تعالی سے جوڑنے والی عالم او متعلم جو ذکر ہے سوائے ذکر کے اور وہ چیز جو ذکر سے متصل ہے یعنی ذکر کے تقاضے ہیں اللہ کی یاد کے نتیجے میں زندگی میں جو احکام آتے ہیں وہ ساری شریعت و سارا دین جو اس یاد کے تقاضے ہیں او وعالم او متعلم یا پھر عالم اور علم سیکھنے والا متعلم تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علم کا ذکر بعد میں آیا اور ذکر کا ذکر پہلے آیا اس لیے کہ علم کا مقصود اللہ کی یاد ہے جو علم اللہ کی یاد نہ لائے وہ علم کس کام کا جو علم اللہ یاد نہ دلائے وہ کیسا علم وہ علم جو اللہ تعالی کا خوف پیدا نہ کرے وہ کیسا علم جو علم انسان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد نہ دلائے وہ کیسا علم جو آخرت کی طرف دل کو راغب نہ کرے وہ کیسا علم اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد رکھنا اللہ کے فرامین کو یاد رکھنا زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا اپنے انجام کو یاد رکھنا اپنے دل کو آخرت سے متعلق رکھنا اللہ سے جوڑے رکھنا یہ سارے علم کا مقصود ہے یہ اگر نہیں ہے تو علم بس معلومات ہے ہے وہ ڈیٹا علم نہیں انما یکش اللہ من العلماء اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں ہیں معلومات علم اللہ سے جوڑتا ایسے انداز میں کہ اللہ کی عظمت دل پر چھا کر خشیت پیدا ہوتی ہے تو کہا کہ اللہ ذکر اللہ وما والا وما والا کی شرح میں علماء نے کئی قول ذکر کیے ہیں علم کے تقاضے ہوں علم تکلیف یعنی ذکر کے تقاضے ہوں ذکر سے جوڑنے والی چیزیں ہوں وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو اس یعنی والا جو ہے اس کے بعد آنے والی چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے بعض اس کو موالات سے بھی ذکر کیا کہ یہ علم کے یعنی ذکر کے بعد جو آئے کہ جب اللہ یاد آ جائے تو کیا آتا ہے زندگی میں وہ ساری خیر اس سے مراد ہے وہ عالم او متعلم اور عالم اور علم حاصل کرنے والا متعلم طالب علم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے علم انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہیے تو علم اور عبادت کو جمع کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی اذکار مصنون ثابت ہیں ان کا اہتمام طالب علم کرے اس سے اس کا دل تازہ رہے گا اس لیے کہ دل کی سختی ذکر سے ختم ہوتی ہے شیطان دل پر کوشش کرتا رہتا ہے ذکر سے دل محفوظ رہتا ہے لہذا ذکر کا اہتمام انسان کے دل کی حیات ہے حدیث میں بھی آیا نا کہ وہ گھر وہ شخص جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے زندہ مردہ کی طرح اس کی مثال ہے انسان کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے مردہ کیا ہے آپ اس کو لات مارو کچھ نہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو کچھ بھی نہیں جسم ہے وہ پڑا ہوا بس حیات نہیں اس کے اندر اسی طرح سے دل کا حال ہو جاتا ہے جب ذکر اس میں سے نکل جاتا ہے گویا کہ روح نکل گئی مردہ ہو گیا پھر اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا گنا پہ گنا کرتا چلا جاتا ہے لیکن احساس ہی نہیں ہوتا ہے اللہ سے منقطع ہو گیا دل دل کو اللہ سے منقطع نہیں ہونا چاہیے دل اللہ سے جڑا رہے اسی لیے وہ شخص جو تنہائیوں میں بھی اللہ کو نہیں بولتا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں بندے کا حال بیان کرتے فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں ڈب ڈبا جائیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تنہائی میں کیفیت کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ چیز کتنی اعلیٰ ہے تو کہا کہ سوائے ذکر کے اللہ کے ذکر کے اور وہ جو ذکر کے نتیجے میں خیر پیدا ہو اور عالم اور متعلم علم اور عبادت کو جمع کرنا حسن بصری اللہ علیہ فرماتے ہیں طلبا لا تضر عبادت علم اس طرح سے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچے وطلب العبادت لا تضر بالعلم اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو عبادت اس طرح سے طلب کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو یعنی دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو علم کی مجالس میں بیٹھو علم کا مراجت علم کی کرو کتابیں پڑھنا دروس سننا یہ ہوتا رہے اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت کا بھی زندگی میں اہتمام ہونا چاہیے صبح شام کے اثرات سونے جاگنے کے کھانے پینے کے لباس کے گھر سے نکلنے کے مسجد میں داخل ہونا باہر نکلنا سواری پر سوار ہونا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو اذکار ہیں ان کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے تو عبادت اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام سنن کا اہتمام اسی طرح سے اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام العل کا اہتمام قرآن کی تلاوت کا اہتمام تو عبادات جتنی عبادات کی قبیث ہیں جو عبادت محبہ ہیں دعائیں اللہ سے دعا کرنا تنہائیوں میں بیٹھ کے آدمی اللہ سے دعا کرے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بھائی بہنوں کے لیے پوری امت کے لیے کرے بلکہ ایک روایت میں کہ ایک مسلمان جب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے استفار کرتا ہے ہر مسلمان کے بقدر ایک نیکی ملتی ہے اس کو ہر مسلمان کے بقدر ایک نیکی ملتی ہے جب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ سوچی کتنے مسلمان ملین میں کتنے دیکھیے اتنی نیکی آدمی کو لمحات میں مل سکتی ہے لیکن شیطان تک دیکھیں گے آگے اور آدمی اسی طرح سے نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ موت کو نہیں ڈالتا ہے موت آ جاتی دنیا سے نکل جاتا ہے تو عبادت اور علم کو جمع کیا جائے اسی طرح سے عبادت اور تفقع کو جمع کرنا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کیجئے اے نبی کتاب میں قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ قُلِ الْأَيْدِي قوت والے ابصار بصیرت والے کیا مراد ہے ابن عباس کہتے ہیں اولی الایدی یقول اولی القوت والعباد نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا دو وس بیان کیے کہا اول الایدی کا کیا مطلب ہے کہا کہ اولی القوت والعباد قوت اور عبادت والے ان کی زندگی میں عمل تھا ان کی زندگی میں عبادت خوب خوب تھی ان کی جسمانی قوتیں عبادت میں صرف ہوتی تھی اور والابصار یقول الفق الدین بصیرت ان کے پاس تھی ابسار دیکھنے والے بصارت والے کیا مطلب ہے اولی الابصار کہتے ہیں الفق الدین ان کے پاس عبادت کی قوت تھی ان کی زندگی میں ان انبیاء کی اور ان کے پاس دین کی گہری سمجھ تھی تو معلومات کی عبادت اور تفقہ کو جمع کرنا چاہیے عبادت کے ذریعے سے قلب میں قوت پیدا ہوتی ہے اور علم کے تحمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے انسان کے دل میں علم کی استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے بڑا وزن آپ کیری بیگ میں ڈالیں تو کیا ہوگا اس میں استعداد بھی تو ہونی چاہیے عبادت کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے وہ علم کے تحمل کے لائق بنتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیت مرتن ایک بار میں شیخ الاسلام ابن رحم اللہ کے پاس موجود تھا حاضر تھا الفجر فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ثم سمجھ اللہ پھر بیٹھے رہے ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا مڈ ڈے ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا تم منتا پتا پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کیا کہا قال ولو لم الغداء سقطت قوتی یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ ناشتہ میں نہیں کروں تو میری قوت ساقط ہو جائے گی یہ میرا ناشتہ ہے یہ میری قوت ہے انرجی ہے میری یہ نہیں ہو میری انرجی کم ہو جائے گی تو عبادات جو ہیں قلب کے لیے قوت ہے اہل باطل سے لڑنے والا باطل کا رد کرنے والا حق کا دفاع کرنے والا اس کے لیے جسمانی قوت نہیں اس کے لیے دل کی قوت ضروری ہے وہ عبادت کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین و کفار جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ صبح شام ذکر کیجیے صبح شام آپ ذکر کرتے رہیں تو اس سے انسان کو دینی خدمت انجام دینے والے کو علمی میدان میں کام کرنے والے کو قوت ملتی ہے تو عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے سنت کا اہتمام زندگی میں ہو سنتیں سنت نمازیں ہم پڑھنے والے بنے فجر کی دو زہر کی چار اس کے بعد دو پھر موقع ملے تو اصل سے پہلے کی دو یا چار بین اللہ ادان صلاح ہر دو اذانوں کے بیچ میں یعنی اذان و اقامت کے بیچ میں نماز کم سے کم دو رکعت کی صحیح مغرب کے بعد مغرب سے پہلے موقع ملے تو دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں اور موقع ملے تو پہلے بھی دو کیونکہ اذان اقامت کے بیچ میں ہے بلکہ عشاء کی سنن کے بعد میں سنت کے بعد میں چار رکت کی بھی ایک خاص فضیلت ہے کہ آدمی ایسا ہے جیسے چار رکت پڑھنے والا یہ للت القدر میں اس نے چار رکتیں پڑھی ہے عشاء کے بعد روایت ہے مرکو نہیں ہے عائشہ سے ہے اور عبداللہ میں تعالیٰ عما سے ہے ابن مسعود سے بھی روایت موجود ہے شیخ البانی نے صحیح اس کو ذکر کیا ہے کہ جو انسان عشاء کے بعد چار رکتوں کا اہتمام کرے یہ ایسا ہے جیسے اس نے چار رکتیں للت القدر میں پڑی ہوں تو آدمی کوشش کرے جتنا ہو سکتا کرے چھوڑے کیوں بزنس اور پیسوں کے بارے میں معلوم ہو تو چھوڑتا آدمی نہیں چھوڑتا ہے نیکیاں کیوں چھوڑے یا آسر کی کرنسی ہے اسی پر اس کی زندگی کا اس کے فیوچر کا مدار ہے تو عبادات کا اہتمام زندگی میں ہو طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے وہ صرف علم علم علم کرتے کرتے نہ مر جائے بلکہ وہ عبادتی اعمال اس کی زندگی میں ہونے چاہیے روزوں کا اہتمام کرے اگر اللہ نے صحت دی ہے روزے رکھے شوگر نہیں ہے ٹھیک ہے صحت مند ہے روزے رکھے نفل روزے رکھے اس سے اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی ہدایت تقوا پیدا ہوگا روزوں کے ذریعے سے تقوا ملے گا لال لکھوں تک قوت ملے گی اس کو اور بھی عبادات ہیں اس کی کوئی شمار نہیں اسلام میں نیکیوں کی کوئی حد ہے کتنے راستے ہیں خیر کے عبادات کا اہتمام کریں تلاوت کا اہتمام کریں دعاؤں کا اہتمام کریں تو اس طرح سے عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے باب نمبر اٹھارہ طلب علم میں مجاہدہ مداومت علم حاصل کرنے میں مجاہدہ کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے علم کے لیے تکلیف اٹھانے کی آمادگی اس کے اندر ہونا چاہیے تیار ہے اپنے آپ کو تیار کرے یہ نہیں کہ اثر سے لے کے شاہ کے بعد تک بیٹھنا ہے بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے تھوڑا تکلیف اٹھا لیں بزنس کی میٹنگ میں کتنی دیر دیر تک بیٹھتا ہے رشتہ داروں کے ہاں شادیوں میں جاتا ہے گپ شپ کرتے رات دو تین بجے تک بیٹھتے ہیں جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی رشتہ داری نبھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا ان کے ساتھ میں ہاں بیٹھتے ہیں نوٹ بندی کے وقت میں انڈیا میں لائن سے گھنٹوں رکے لوگ کئی لوگ تو مر بھی گئے اس میں دھوپ میں دیکھیے آدمی جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کے لیے واقعی چاہیے ہی تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے تو علم کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو کون جائے اتنا دور چل کے کون جائے اتنے دور اور حاضر ہے اور بیٹھے اور سنے اس سے اچھا میں بستر پہ لائیو سن لیتا ہوں اور پھر لیٹے بیٹھا پہلے تو اس کے بعد تھوڑا لیٹ بھی کیا جاتا ہے اور لیٹ گیا لیٹتے لیٹے سنا اور پھر بیوی کو اس کا بیان نہیں اس کے خراٹے سننے آ رہے ہیں سو جاتا ہے شیطان سلا دیتا ہے تو دینی مجالس کے لیے مجاہدے کی آمادگی ہونا چاہیے مطالعہ کرنا بیٹھ کے کتابوں کا بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھنے لگا نا تو دو پیج پڑھنے کے بعد میں نیند آ جاتی ہے تو بعض لوگ سونے کے لیے پڑھتے ہیں آدمی تھوڑا بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے قرآن کو لے پڑھے حدیث کی کتابیں لے پڑھے دینی کتابیں پڑھے میسجز پڑھنے میں کبھی نہیں تھکتا لیکن دینی کتابیں پڑھنے میں تھک جاتا ہے تھوڑی تکلیف اٹھانے کی تیاری آدمی میں ہونا چاہیے یا کہ آدمی ابھی رحم اللہ فرماتے ہیں لا براحت جسم علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا علم کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جسم کو گھسنا پڑتا تب جا کے علم آتا ہے مجاہدے کے لیے تیار رہے ول پاور آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے مجھ کو کرنا ہی کام کچھ بھی ہو جائے میں علم حاصل کروں گا تکلیف اٹھاؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کرے دینی مجالس میں بیٹھے آپ بہت مشکل ہو گیا آج اللہ تعالیٰ خیر دے آپ لوگوں کو آپ لوگ اپنا وقت کچھ قریب سے آئیں کچھ دور سے خواتین بھی ہیں اللہ تعالیٰ آنے کو قبول کریں آج یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک بڑا بیٹھ کے درد سننا بہت مشکل ہو گیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کلپ ہے کہ اس مسئلے میں ہاں اگر آپ کسی کو لنک بھیج دیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے ایک کتاب ہے سنیے مجھے ایک کلپ میں سب آ جائے تو اچھا نا اتنا لمبا ہے کتنا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہے کون سنے گا اتنا تو یہ حال ہو گیا ہے اور چھ گھنٹے کا کرکٹ کا میچ دیکھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہم لوگ یعنی آدی بنے مجاہدے کے ابن ابن ابی کثیر کہتے ہیں علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا یہی ابن سعید کہتے ہیں سمے تو سعید ابن المسید میں نے سعید ابن مسیب یہ تابعین میں سے ہیں ان سے سنا کہتے تھے ان کنت لاسير الليالي والايام في طلب الحديث الواحد میرا حال یہ تھا ایک دور میں کہ میں ایک حدیث کے لیے رات اور دن ایک کر کے سفر کر کے وہاں پہنچتا تھا جہاں ایک حدیث ہوتی تھی کسی راوی کے پاس کسی محدث کے پاس معلوم ہوتا کسی صحابی کے پاس کہ ایک حدیث ان کے پاس ہے رات دن کا سفر کر کے میں اس تک پہنچتا تھا ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا سفر کر کے آدمی پہنچے اور ایک حدیث کتنے صحابہ سے آپ کو ملتی اس طرح کی روایت حضرت جاوید کی روایت معروف ہے مدینہ سے مصر کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے وہ بھی کنفرمیشن کے لیے کہ ایسی ہے نا حدیث ہاں، ٹھیک ہے چلو واپس سواری سے اترے بھی نہیں ایک روایت میں کہ اتر کے ایک صحابی عبداللہ نے انہیں سے معانقہ کیا اور حدیث پوچھی اور نکل گئے تو ایک ایک حدیث کے لیے سلف سفر کرتے تھے مجاہدہ اٹھانا علم کے حصول کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کم عمر تھے کہتے ہیں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کیسے علم حاصل کیا انہوں نے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار یا فلان حلم فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نملیوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا کہ اے فلاں چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں سارے صحابہ سے علم جمع کریں گے آج اتنے سارے صحابہ ہیں چلو ان سے علم جمع کریں گے ان سے علم حاصل کرتے ہیں پکا لوا عجب اللہ کا اپنے عباس ابن عباس تمہارا حال بھی عجیب ہے اثر الناس يحتاجون اليه وفي الناس من اصحاب النبي صلى الله صلی اللہ علیہ ترى تم کو لگتا ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی اتنے سارے صحابہ ہیں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ سب چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے ان کے لیے تم کو ایسا لگتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے کہتے ہیں فتح رکھا ذالک ان صاحب نے یہ مشن ڈراپ کر دیا وہ اکبل تو عائل مسئلہ لیکن میں نے اس کی ٹھان لی اس مقصد کو میں نے اپنے لیے طے کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو اقران کی کوتاہی سے ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اپنے مقصد پر ٹکے رہنا چاہیے ساتھ والے ساتھ چھوڑ دے کوئی بات نہیں وہ اکبل تو ان کا نلیہ الحبیف رجولی فعتی مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے تو میں ان کے پاس چلا جاتا وہ قائل دوپہر کا وقت ہوتا اور وہ قیلولہ کر رہے ہوتے دھوپ اعلیٰ کی ان کے دروازے کے پاس ہی میں اپنی چادر بچھا کے یا اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا پتس ریخ والا وجہ تراب ہوائیں دھول مٹی اڑا کے میرے چہرے پر اس کے تھپیڑے مارتی رہتی فیا فیخرج کچھ وقت کے بعد وہ نکلتے آرام جب ہو جاتا نکلتے فیا مجھے دیکھتے فیقول یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جا جب باہر نکلتے کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی کیسے آنا ہوا آپ تشریف لائے کیا بات ہے کچھ کام تھا اللہ ارسل علیہ فعتیت کسی کو بھیج دیتے نا میں خود آ جاتا آپ زحمت کیوں اٹھائے اتنے آنے کی کسی کو بھیج دیتے میں آپ کے پاس آ جاتا فعقول اللہ ان احق کو آتیق وہ کیا کہتے میں کہتا نہیں میں زیادہ حقدار تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حدیث مجھے چاہیے میں آپ کے پاس آؤں گا العلم یوگتا والا یا علم کے پاس جانا پڑتا ہے علم خود چل کے نہیں آتا فَأَسْعَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھتا قال فبقی الرجل حتى رآنی وقد اجتمع الناس واجتمع الناس علی وہ جو میرے کمپینین تھے ساتھی جوڑی دار جو بولے بھائی اپنی بس کی بات نہیں ہے اور تم کو تمہاری ضرورت کس کو پڑھنے والی کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے زندگی دی یہاں تک کہ وہ اتنا جیے کہ انہوں نے مجھے ایک دوسرے حال میں دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس علم کے لیے جمع ہیں ایک ایک کر کے صحابہ دنیا سے چلے گئے بہت سارے صحابہ چلے گئے ان سارے صحابہ کا علم انہوں نے شہد کی مکھی کی طرح جمع کر لیا اب لوگ ان کے پاس شہد کے لیے آنے لگے علم کے لیے ان کے پاس آنے لگے آس پاس جم گھٹ لوگوں کا مجمع لوگوں کا حدیث پوچھ رہا اس کا فکر پوچھ رہا اس کی گہرائی کے ساتھ واقعات پوچھ رہا ہے وہ قد اتم انداز آ فقال كان هذا الفتى اعقل مني وہ صاحب کہنے لگے یہ لڑکا مجھ سے نوجوان مجھ سے بہت زیادہ ہوشیار نکلا یعنی میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا کوشش نہیں کی محنت نہیں کی میں جدھر کا ادھر ہی رہا میرے پاس کوئی علم نہیں آیا اس نے محنت کر کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک حدیث جمع کر کے اتنا علم جمع کر لیا کہ اب یہ مرجے بن گیا لوگوں کا اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں دین کی بات پوچھنے کے لیے یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مقصد اپنے لیے بنائے علم حاصل کرنا اس کے لیے مجاہدہ اٹھائے اور ہمت ہارے نہیں بلکہ ٹکا رہے یہ تین کام اگر آدمی کرتا ہے تو اس کو وہ مقام مل سکتا ہے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں ملا ہے اپنے درجے کے مطابق لیکن آدمی ٹکتا نہیں تکلیف سے گھبرا کے چھوڑ دیتا ہے کئی مرتبہ سوچتا ہے کروں گا لیکن پھر ہاں کتاب یہ کتاب پڑھوں گا اور رحیق المختوب پوری پڑھوں گا ان شاء اللہ تفصیل میں جذبہ آتا ہے بیان سنا خطبے میں یا کسی عالم کو دیکھا جذبہ دل میں آیا جاتا ہے لیکن موم بتی جلدی پگھل جاتی اس کی زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ پاتا کچھ وقت کے بعد اندر سے آواز آتی تیرے بس کی بات نہیں ہے تو الگ ہے وہ الگ ہے تو جیسا ہے نا اسی میں مگن رہے یہ چکر میں پڑھ مت تو فیلڈ الگ ہے وہ فیلڈ الگ ہے مت کر پھر سبھی چھوڑ دیتا ہے سبھی چھوڑ دیتا ہے جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کر کوئی عالم دیکھے اس کو کہ ایک ایک دن میں دو دو سے صفات پڑھ لیتا ہے تو نہیں کر سکتا لیکن دو تو پڑھ محنت کر اس کے لیے آج عادت یہ ہو گئی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ہی چھوڑ گئی کہ آدمی دیکھے کتاب میں تو اس کو الفاظ ادھر ادھر جاتے دکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نگاہ اگلی لائن پہ چلی جاتی لوگوں کی عادت ہی ختم ہو گئی پڑھنے کی ایک لائن سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہو کتابوں کا شوق ہو علماء کی مجالس میں آدمی آئے علماء سے پوچھ کے یہ ہونا چاہیے تو ابن عباس کو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیکن پھر بھی مجاہدہ کر رہے ہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں خود چل کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ میں اونچے خاندان کا ہوں نبوی گھرانے کا ہوں آؤ میرے پاس بتاؤ مجھ کو حدیث نہیں خود چل کے جاتے یہ بھی نہیں کہ دستک دے کے کیا سو رہے مجھ کو حدیث بتاؤ عالم صاحب ہمارا حال جیتا ہے نا فون کریں گے ابھی تو آپ سو رہے اتنے جلدی اللہ کے بندے بارہ ایک بج رہے ہیں کب سوتا ہے تو یہ تین بجے سونے کا آدھی پورا اس کا جب ختم ہو جاتے سارے ہاں فیس بک پھر اس کے بعد دو رکھ فیس بک چار رکھ واٹس ایپ سب کرنے کے بعد پھر وہ سوتا اب سونے سے پہلے تھوڑا بہت کھانے وانے کو ہے کہ کیونکہ بھوک لگ جاتی اتنا محنت کرنے کے بعد دماغی کام کرنے کے بعد یہاں آگ لگتی ہے پھر کھا پی کے سو جاتا ہے ایک دم اور فجر میں بھی نہیں اٹھتا مجاہدہ آدمی کرتا ہے فضولیات میں کرتا ہے ایسی چیزوں میں کرتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہے مجاہدے کی استعداد نہیں ہے ایسا نہیں ہے سمت الگ ہے دوڑنے کی صلاحیت ہے ڈائریکشن غلط جا رہی ہے بھاگ رہا ہی ہے دنیا کے لیے نہیں بھاگتا معلوم ہو جائے کہ پارٹی تھوڑی دور ہے پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن بہت اچھی پارٹی ہے بزنس کے لیے بہت اچھا ہے ایک میٹنگ کرو تیار ہو جائے گی دیکھیے کیسا بھاگتا ہے گاڑی لے کے لیکن اگر پچاس کلو میٹر دور درس ہو تو بہت دور ہے ذرا ہاں لائیو سن لوں گا میں آن لائن سن لوں گا ٹھیک ہے جن لوگوں کے لیے اتنا دور ہو آن لائن سن لیں ٹھیک ہے لیکن آدمی مسجد کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں آتا اور نہ آن لائن سنتا ہے مجاہدے سے ڈرتا ہے بیٹھنے سے ڈرتا ہے تو دینی مجالس میں آئیں دین سیکھیں دین کے لیے تکلیف اٹھائیں شروع میں یاد نہیں ہوتا آیتیں یاد کر رہے ہیں حدیث یاد کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھوڑی محنت لگتی ہے قرآن بعض لوگ زندگی بھر ان کو کوئی دعا لکھ کے بھیجو آپ فلاں بیماری کے لیے علاج کے لیے کوئی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھیجیے ذرا اب بھیج دیا ان کو تو دوسرا میسج فوراً آتا تین سیکنڈ بعد رومن میں ہے اس کو عالم سبھی بولے فرینچ میں چاہیے تو مسلمان ہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے رومن میں مانگ رہا ہے نہیں ہے رومن وہ بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے قرآن کسی عالم کے ساتھ روزانہ پکڑے ہاتھ بیٹھے لیکن جاہل رہنے میں شرم نہیں آتی سیکھنے میں شرم آتی آدمی جاہل رہنے میں شرم نہیں محسوس ہوتی اس کو لیکن سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے میں بیٹھوں گا عالم صاحب کے ساتھ الباطہ پڑھو اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہنسیں گے ہنسنے دو لیکن تم قرآن سے محروم رہنا پسند کرتے ہو لوگوں کی ہنسی کی وجہ سے آدمی قرآن سیکھے قرآن پڑھنا سیکھے تو یہ علم کے لیے مشقت اٹھانے کا مزاج ہونا چاہیے باب نمبر انیس حفاظت علم علم کو محفوظ رکھنا محفوظ کرنا دب صدر دب کتاب جیسی بھی سہولت ہو لیکن افضل اس میں یہ کہ آدمی علم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل و آیا تم بینا تم پی سدورین اوت العلم بلکہ یہ قرآن یہ حق یہ کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے یہ کہاں ہے نشانیاں آیا کہاں ہیں سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے معلومات علم کی جگہ سینوں میں ہوتی ہے کلی تکون عربي مبین اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے خبردار بن جائیں خبردار کرنے والے بن جائیں تو اصل جگہ جو علم کی ہے وہ سینا ہے دل ہے اسی لیے معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینا چاد کیا گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا حکمت اور ایمان کی جگہ دل ہے علم یہاں جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو بڑی آسانی سے آدمی یاد کر سکتا ہے اشکاؤ تجاؤ چھوٹی سی حدیث سفارش کرو تم کو اجر ملے گا کسی کو جاب لگانے میں کسی کے رشتے کے لیے کسی اور معاملے میں مدد کے لیے تعاون کے لیے سفارش کرو اجر ملے گا تم کو خیر کے کام میں سفارش کرو اجر ملے گا چھوٹی سی حدیث یاد کر سکتا ہے نہیں کرتا کل آمن تو بلّہ پس بس تقیم کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ کے جم جا ثابت قدم رہے استقامت اختیار کر چھوٹی سی حدیث و ارج وزن کر دیتے وقت میں تجارت میں اور جھکتا تول تھوڑا زیادہ دے دینے والے لینے والے کو زیادہ دے کتنی ساری حدیثیں ہیں ایک سے دو لفظ میں حدیث ہو جاتی ہے یاد کرے کیوں نہیں قرآن کی آیتیں ہیں ہیں توحید کی کتنوں کو یاد ہوگا دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں توحید کی تین قسمیں کون سی آیت ہے پہلے توحید کی تین قسمیں کون سی پوچھیں گے نا کون کون سی قسمیں توحید کی توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اس قرآن کریم میں ایک آیت ہے ایک آیت میں تینوں قسمیں توحید وہ کون سی آیت ہے سورہ مریم آیت کون بتائے گا کون سی آیت ہو رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سورہ مریم آیت نمبر 65 65 رب ہے آسمان و زمین کا ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا توحید ربوبیت عبادت لہذا تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہے توحید الوحیت تعلم له سمیا کیا اس کا ہم نام تو کسی اور کو جانتا ہے سمی ابن عباس کہتے ہیں اس کا ہم وصف کسی کو جانتا ہے اس جیسا اس کا مطلب کسی کو جانتا ہے اس جیسا کسی کو جانتا ہے نہیں توحید اسما اس سب سے الگ ہے اپنے اسما میں صفات میں کامل اور منفرد ایک ہی آیت میں تینوں یاد کریں کتنی ساری چیزیں آپ چلے گئے اپنے گاؤں میں دیہات میں یہاں سے اور وہاں لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے اب بات کرنے کے لیے یہاں فون کر رہے وہ آیت کیا ہے اس بارے میں توحید کے بارے میں ذرا بتائیے جلدی سے جلدی بھیجیے واٹس ایپ پہ مولوی صاحب یہاں پر ہیں وہ چیک نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ نوٹیفکیشن ان کا ہمیشہ آف رہتا ہے اور بھی کام ہے ہاں اور بھی غم ہے زمانے میں تیرے غم کے سوا آپ ہی کے لیے جی رہے ہیں کیا اب یہ غصہ ہوتا ہے دیکھو عالم لوگ ایسے ہی رہتے ہیں اور ظالم لوگ کیسے رہتے ہیں تیرے لیے تو مطلب نے جب آپ کو میسج بھیجے تو آپ نے اس کا جواب فوراً دینا چاہیے آپ نے سیکھنا نہیں چاہیے موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں معلوم نہیں ہوتی لوگوں کو اس لیے سیکھیں یاد کریں دلال یاد کریں آدمی اگر ایک دن میں ایک بھی آیت یاد کر لے اگر کوئی چلے ایک دن میں تین دن میں یاد کر لے ایک مہینے میں کتنی چیز یاد ہو سکتی اس کو دلیلیں تین دن کے حساب سے چلتے چلیے دس اور ایک سال میں ایک ہاں؟ سو بیس اور دس سال میں ایک ہزار دو سو پچھلے دس سال پہلے آپ شروع کرتے تو آج ایک ہزار دو سو یاد ہو جاتے اگر دس سال پہلے دس سال یوں ہی چلے گئے کورونا سے پہلے تو پانچ گئے دو ہزار انیس میں میں آیا ہوں پانچ سالوں میں دیکھیے دس سال پیچھے چلے جائیے آپ کتنا کچھ نہیں کر سکتے اگر آج شروع کریں گے تو دس سال بعد امید ہے لیکن آدمی سوچتا فیوچر میں فیوچر میں اور قبر میں چلا جاتا ہے کریں اس کو محنت کریں تھوڑا نہ تھوڑا کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہیں تو سینے میں علم کو جمع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے اس آدمی کے لیے کیا نظر اللہ سمع منا سم عمن نہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس کو ترو تازی ایک آدمی مثال کے طور پر اس کو جائیداد میں پچیس کروڑ مل گئے اور فون پہ وہ بات کر رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے کوئی کیا کیا کیا بولے بات اتنی خوش کائے کو آپ اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ کچھ تو بہت بڑی چیز اس کے ساتھ ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے سوچیے تو ایک انسان کے چہرے پر تازگی اور خوشی کے آثار نمایاں ہوں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کس کو جو آگے کے تین کام کرے نبر اللہ عمران اللہ تعالیٰ خوشحال تر و تازہ رکھے اس آدمی کو اس شخص کو چاہے مرد ہو ہو یا عورت سم یامن حدیث نمبر ایک وہ ہم سے کوئی حدیث سنے ظاہر بات ہے دینی مجلس میں آئے گا تبھی تو سنے گا نا پہلے ہی معاملہ منقطع ہو گیا المتا بیٹھ کر محروم سم یامن حدیث دینی مجلس میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تو پھر اسے محفوظ کریں یاد کریں حتی تیبلو رہو یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دیں نمبر ایک سننا نمبر دو یاد رکھنا نمبر تین پہنچانا یہ تین کام آدمی اگر کرتا رہے ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کرو تازہ خوشحال رکھے اس کو خوش خوش رکھے اس کو نبرا تر و تازگی خوشی اس کو کہتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کو محفوظ رکھنا یہ دعا اس کے اس کے بدلے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تر و تازہ اس کو رکھے اگر آدمی کی یادداشت نہیں ہے بعض اوقات عمر بہت ہو جاتی ہے اور باتیں یاد نہیں رہتی ہیں دوسرا ذریعہ اس کے پاس ہے وہ لکھ کے محفوظ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر محفوظ کر لو قید کر لو کہ علم کی باتیں آدمی لکھ کے محفوظ کرے کسی بھی درس میں بیٹھا ہے کوئی خاص بات انہیں ملی لکھ لی کسی واقعے میں کسی کا نام مل گیا اچھا اس کا نام معروف نہیں لیکن ان کا نام مل گیا لکھ لیا فلاں کتاب کا نام آ گیا لکھ لیا کوئی تفصیل کا نام معلوم پڑا لکھ لیا اس کو کسی آیت کے بارے میں کوئی نقطہ ملا لکھ لیا اس کو اس طرح سے لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے بعض اوقات نوٹ بکس بھر جاتی ہیں اور بعد میں جب آدمی پڑھتا ہے اس کو تو ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے لیکن پھر یاد آتی ہاں کتنی بڑی بات میں لکھا تھا یہ فلاں درس میں میں نے لکھا تھا یہ ڈیٹ اس کی ہے اس طرح سے علم جمع کرتے رہیں لکھ کے علم کو محفوظ کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے طالب علم میں ہونا چاہیے اور سلف میں سے بعض اس کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ سے ملتا ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کن تو اب تو بک اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنتا لکھ لیتا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی حدیثیں محفوظ کر لوں پناہت میں قریش مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے منع کر دیا وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا کا ہر بات لکھتے ہو ہر بات لکھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں ساری باتیں لکھتا ہے مت لکھا تھا منع کر دیا پر انسک قانل کتاب تو میں لکھنے سے رک گیا پدا کر تو لکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ بات ان کو چینی ہوئی مطلب ٹھیک ہے رک تو گیا لیکن پوچھ بھی لیتے ہیں اچھا کیا تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ ایسا ایسا لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا لکھ نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حق اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے چاہے غصے میں ہو خوشی میں ہو حق بات ہی بولتا ہوں ایسا نہیں کہ غصے میں کچھ بھی بول دوں گا تو لکھنا نہیں چاہیے وہ ہوتا ہے نا کہ صاحب کی بات مت لکھو ابھی بات جو کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول گاڑی جا رہی ہے مت لکھو ابھی اس کو سیکرٹری ہے مت لکھ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو نبی کریم صلی اللہ اور اسم اللہ کے نبی تھے رسول تھے آپ حق بولتے تھے ان آپ اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بولتے تھے بلکہ وحی کی بنا پر بولتے تھے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث لکھتے تھے لیکن بعض طلف نے اسی پر تکیا کرنے سے منع کیا ہے بعض اوقات ہوتا کیا ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی میسج آیا موبائل پہ بہت اچھا میسج ہے کاپی پیسٹ پی ڈی ایف پلا مسئلے میں کتاب ہے کسی نے بھیجی ڈاؤن لوڈ سیو وہ پڑھا رہتا ہے اس کا ڈاؤن لوڈ کرنا کاپی کرنا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ علم آ گیا آیا نہیں پہنچا یہاں تک بس تیرے پاس نہیں ہو تیری جھولی میں تیرے دل میں نہیں ہے جھولی چھین لے تو گیا علم وہ ہے جو آپ سے جدا نہ ہو سکتا آپ کا علم کون سا ہے آپ کے گھر کی کتابیں تو جو کتابیں بیچ رہا ہے دکان لگا کے تو بہت بڑا علامہ ہو گیا بھائی ایک انسان کے پاس جو علم اس کے پاس جو ہے وہ علم ہے علمی معی میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آدمی ڈاؤن لوڈ بھی کرتا ہے لکھ کے محفوظ بھی کرتا ہے مراجات تو کریں لکھ کے اس کے بعد اس کو چھوڑنا دیں اسی لیے بعض سلف اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لکھو گے اسی پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ گے کہ لکھ لیا ہے محفوظ ہو گیا ہے اور یادداشت سے نکل جائے گا علم وہ ہے جو آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اب آپ دیکھ نہیں سکتے کہ سجدے سو کیا ہے کام کیا ہے آپ کے پاس اگر مسئلہ ہے تو آپ فیصلہ نماز ہی نہیں گے تو آپ کے پاس آپ کا علم ہونا چاہیے تو اگر لکھتے بھی ہیں تو مراجات کو اسی لیے بعض سلف لکھنے سے ہی منع کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ پبلک ایسی ہی لکھے گی ٹیک لگا کے بیٹھے گی اور ریویژن نہیں کرے گی تو بات طرف لکھنے سے منع کرتے تھے ابراہیم النقی رحم اللہ کہتے ہیں لا تک تک مت لکھو اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ گے اسی پہ ڈیپینڈ رہو گے لکھ لیا میں نے سیف ہو گیا مت لکھو مت لکھو کہ اسی پر تم ٹیک لگا کے بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہو لیکن بعض سلب کہتے تھے نہیں لکھنا چاہیے دونوں طرح کے اقوال سبق میں ملتے ہیں ابو قلاب رحم اللہ کہتے ہیں الکتاب احب الینا من النسیان کہتے لکھ لینا ہمارے نزدیک بھولنے سے زیادہ اچھا ہے یاد رکھیں گے کوشش کریں گے یاد رکھنے کی ہو سکتا بھول بھی جائیں لکھ لیں گے بھولنے سے اچھا ہے لکھ لینا تو دونوں چیزیں ہیں ایک آدمی لکھے محفوظ کرے ڈاؤن لوڈ کرے کاپی پیسٹ کرے لیکن ریویژن بھی کرے تاکہ وہ علم صرف اس کے پاس ڈبے میں نہ رہے اس سے اس کو فائدہ بھی ہو تو یہ انیس ابواب انیس ابواب جو ہم نے مکمل کیے جو حفاظت علم تک ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے علم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہیں خالی ہم علم سنتے ہیں لیکن علم کے لیے بہت ساری چیزیں جو اس کے اطراف کہ علم کے لیے کیا کرنا چاہیے علم آئے تو کیا کرنا چاہیے علم کے بعد کیا کرنا چاہیے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائیں اور نفع بخش علم عطا فرمائیں اور ایسے علم سے ہماری حفاظت فرمائیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور علم کا سیکھنے والا اس پر عمل کرنے والا اس کو نشر کرنے والا عام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے ابو الاز اللہ you. اللہ تعالیٰ شیخ محترم فرمائے آداب علم کے تعلق سے شیخ نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ ساری باتیں ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم نے ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بات میرے لیے نہیں دوسرے کے لیے ہے اس لیے ہماری صلاح نہیں ہو پاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے لیے حالانکہ وہ ساری چیزیں جو شیخ نے بتائی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں سچائی اور حقیقت یہی ہے حقیقت نہ قبول کرنے سے حقیقت مٹ نہیں جاتی ہے وہ حقیقت رہتی سچائی رہتی ہے تو ہم اپنے اندر ان خامیوں کو محسوس کریں اور جو کچھ شیخ نے بتایا ہے ان باتوں کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں ہم نے صلب صالحین کے صحابہ کے بہت سارے واقعات شیخ کی زبانی سنے کہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے یہ باتیں ایسی ہمیں لگتی ہیں کہ پرانے زمانے کی ہیں ہم آج نہیں کر پائیں گے ہے ہے کہ نہیں کیوں پرانے زمانے کی باتیں ہیں صحابہ تھے تابعین تھے اچھا دور تھا اس دور کی تعریف کی گئی ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہم نہیں کر سکتے ہیں ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود تھیں جو ہم کتابوں پڑھتے ہیں اور آج ہمارے سامنے زندہ مثالیں بھی موجود ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہدف نہیں ہے ٹارگٹ نہیں ہے ہمارے پاس مجاہدہ نہیں ہے قوت نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم دور نہ جائیں شیخ کی شخصیت ہمارے لیے مثال ہے آپ ایک انجینئر ہیں جوانی میں انہوں نے اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا آج ان کے پاس علما جاتے ہیں پوچھنے کے لیے ہے کہ نہیں ہم سب سنتے ہیں شیخ کا رس یہ یعنی اللہ تعالی شیخ کے خاص فرمائے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے مثالیں آج بھی موجود ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں ہم نہیں کر سکتے کیسے کریں گے کیا ہوگا اگر آپ ہم ٹھان لیں آپ ٹھان لیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتا اللہ کا قرآن آسان ہے اللہ کا دین آسان ہے ہم دنیا کا مشکل سے مشکل علم حاصل کر لیتے ہیں اور اچھے اچھے نمبر لے کر کے آتے ہیں ہم اسے آپ کو منع نہیں کرتے ہیں لیکن دین کا علم بھی ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے ایک ایک حدیث یاد کریں گے آپ کے پاس ہمارے پاس ذخیرہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سب یہ پرانی باتیں ہیں کتابوں کے اندر ہیں اب وہ کتاب دنیا میں اس کا وجود نہیں ایسا نہیں ہے آج بھی ہمارے درمیان میں ایسی مثالیں موجود ہیں ان مثالوں کو اپنے لیے ہم آئیڈیل بنائیں اور اس طریقے سے محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنا علم دینے والا کتاب اللہ اور رسول کا بس انسان کے پاس کوشش ہونی چاہیے آپ تھوڑا سا لگائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت دے گا اس کے اندر برکت بھی آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے عام رب العالمین اور جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ساڑھے چھ بجے بچیوں کے لیے شیخ کا خصوصی درس ہوگا اور پھر اثر کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کی تکمیل کی جائے گی اور ایشا تک یعنی عشاء کے بعد بھی یہ پروگرام عشاء کے بعد تک چلے گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے سے امرالمین شفان اقلاب الحمدی کا شد اللہ تصفر کا بات ہوئے